نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ابو زبیر نے ہمیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین بٹائی پر دیتے اور باقی ساری پیداوار میں سے حصے کے علاوہ گاہے جانے کے بعد خوشوں میں بچ جانے والے گندم اور اس طرح کی چیزیں یعنی پانی کی گزرگاہوں کے ارد گرد ہونے والی پیداوار وصول کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو وہ اسے خود کاش کرے یا اپنے کسی بھائی کو کاشتکاری کے لیے آریتن دے دے ورنہ اسے خالی پڑا رہنے دے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو چوبیس